السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا کس بات کی معذرت چاہتے ہیں ہمارے رضاء مدینہ بھائی ایسا کیا ہوا ہے سمجھ ہی نہیں پایا اتنی جلدی سب ہو جاتا ہے عہد نامے میں جناب اس تمام چیز تمام چیزوں کا ان تمام چیزوں کا اقرار ہے کہ جو بحثیت مسلمان ہم مانتے ہیں ہمارے عقیدے کا اظہار ہے ہمارے عقیدہ توحید کا اظہار ہے عقیدہ رسالت کا اظہار ہے دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استواسیں ہیں اور ہمارے یہاں تو اسے جو ہے وہ قبر میں ایک عدد جو ہے وہ آخ بنا کے اس میں رکھنے کا رواج ہے باقی عہد نامے سے متعلق انشاءاللہ شاء اللہ آپ یہ لکھا کہ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کے اوپر کہیں مل جائے گا تو میرے پاس بھی یقیناً گھر میں ہوگا لیکن اس وقت اندھیرا ہے چاروں طرف تو میں ڈھونڈنے جاؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا وہ مجھے یاد نہیں ہے پورا عہد نامہ اور یاد ہونا چاہیے بھارت بہت اچھی دعا ہے بہت اچھے کلمات ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے درجے میں عہد نامہ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی اے زیڈ وائی بھائی تو یہ کافی لمبا ہوتا ہے جی جی بالکل ہم نے پڑھا ہے بھیا ہم نے اپنے خاندان کے ہر ہر اس دنیا سے جانے والے کے قبر کے اندر تاغ بنا کے دائیں جانب مرشد پیرو مرشد کا شجرا شریف اور عہد نامہ شریف اور دیگر تبرکات وغیرہ سب رکھے ہیں بھائی الحمد تو پڑھا بہت ہے اللہ کا شکر ہے اور اس سال ثواب بھی بہت کیا ہے لیکن ابھی یاد نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی فضیلت بھی ظاہر ہے جب وہی یاد نہیں ہے تو اس کی فضیلت بھی یاد نہیں ہے اور ہمیں اگر کچھ نہیں معلوم تو ہمیں انکار کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ غلط جواب دینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی لائن کا اظہار کرے تو مجھے بھائی اس بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے مجھے یاد بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ عہد نامہ اہل سنت کی پہچانوں میں سے ہے بھارت کیونکہ اہل سنت ہی رکھتے ہیں عہد نامہ قبر میں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اب ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ نظام مصطفیٰ پہ آپ بھائی ساتھ دیجیے گا اور سنی طریق بھائی کو بھی آنا چاہیے اس موضوع پہ اور میرا خیال ہے اس پہ ہمارے فراز بھائی اگر ہیں تو وہ بھی آئیں باقی نام میں لے چکا ہوں